جناؤ ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نب کو عیسا پہچانتی ہے جسی آدمی اپنی بیٹوں کو پہچانتا ہے اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں